ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو انبیاء اور رسول کے ذریعے بھیجی گئی ہدایات اور رہنمائی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں یہ آیت اگرچہ یہود و نصارہ کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا تھا لیکن اس کا حکم عام ہے ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حق کی نشانیوں کو چھپائے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا کتمان حق اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت و قربت سے دور کر دیتا ہے اور ساری دنیا کی لانت ان پر برسنے لگتی ہے